علم میراث دین کا اہم حصہ اللہ تعالی ہمیں علم میراث کی نعمت نصیب فرمائیں نمبر ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم علم میراث سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ یہ نصف علم ہے یہ بھلا دیا جائے گا اور میری امت سے یہی علم سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے تم علم سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ تم علم میراث سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ تم قرآن سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ کیونکہ میں وفات پانے والا ہوں اور ان قریب علم گھٹا دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے یہاں تک کہ دو آدمی میراث کے حصے میں اختلاف کریں گے اور کوئی ایسا شخص نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ عالم جو علم میراث نہ جانتا ہو وہ ایسی ٹوپی کی طرح ہے جس کے لیے کوئی سر نہ ہو یعنی اس کا علم بے رونق بے برکت اور بے شان ہوگا نمبر چار حصول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے کسی ایسی میراث کو روکے رکھا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے حصے کو روک دیں گے اس موضوع پر احادیث مبارکہ اور بھی ہیں دراصل علم میراث ہمارے دین کا اہم حصہ ہے اور اس علم کا کمزور ہونا علامات قیامت میں سے ہے اس لیے پکا ارادہ کریں گے انشاءاللہ یہ علم سیکھیں گے مسلمانوں کو سکھائیں گے اور خود بھی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ